انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے سوالے نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے